عجیب نقطہ آیت الکرسی کے بارے میں احادیث روایات اور اقوال بہت زیادہ ہیں اس عظیم الشان آیت مبارکہ کی فضیلت صحیح احادیث میں بھی آئی ہے اور بہت سی ضعیف روایات بھی اس کے فضائل بیان کرتی ہیں امت مسلمہ کے آئمہ محدثین اور صوفیہ نے اس آیت مبارکہ پر مستقل کتابیں لکھی ہیں اور اس کے عجیب و غریب فضائل و خاص بیان فرمائے ہیں ہمیں اپنی نظر احادیث صحیحہ پر رکھنی چاہیے اور ان سے آیت الکرسی کا مقام سمجھنا چاہیے احادیث صحیحہ میں آیت الکرسی کا ایک خاص فائدہ یہ مذکور ہے کہ یہ آیت مبارکہ شیطان کو بھگاتی ہے شیطان کے شر وسوسے اور نقصان سے بچاتی ہے اور اس کا پڑھنے والا ایک ایسی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے جس حفاظت کو شیاطین نہیں توڑ سکتے اور آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالی حفاظت کے خاص فرشت نازل فرما دیتا ہے یہ مضمون کئی احادیث مبارکہ میں آیا ہے اس سے بعض اہل علم نے یہ عجیب نقطہ سمجھا ہے کہ آیت الکرسی انسان کو شیطان جن جادو نظر سے تو بتاتی ہے ساتھ ساتھ اس حالت میں یہ کام آتی ہے جسے ہم شیطانی حالت یا شیطانی کیفیت کہہ سکتے ہیں یہ شیطانی حالت ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے طاری ہوتی ہے مثلا بہت زیادہ غصہ گندی اور ناجائز شہوت کا بھڑکنا بد نظری کی طرف مائل ہونا میاں بیوی کا آپس میں لڑنا مسلمانوں سے فضول جھگڑا یا گالم گلوچ کرنا ایک دم مایوس ہو کر بجھ جانا غیر اللہ میں سے کسی کے خوف یا ڈر کا مسلط ہو جانا وغیرہ وغیرہ یہ سب حالتیں اور کیفیات ہم پر شیطان کے حملے کی وجہ سے آتی ہیں وہ شیطان انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے اب جب کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اصل شیطان کو بھگا دیتی ہے تو پھر شیطانی کیفیات کو بھگانا تو اس کے لیے اور زیادہ آسان ہے بس ہم پر جب ایسے شیطانی حالات آئیں تو ہم یقین اور توجہ سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیں اس سے انشاءاللہ اللہ یہ کیفیات درست ہو جائیں گی اسی طرح اگر یہ شیطانی کیفیات ہم پر تو نہ ہوں مگر آس پاس بن رہی ہوں مثلا گانے بجانے کی آوازیں مسلمانوں کا باہمی جھگڑا اعلی غیبت کی مجلس چغل خوروں کے فتنے تب بھی ہم آیت الکرسی کی امان میں آ کر اپنے آس پاس کی ان شیطانی کیفیات سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں آئیے مکمل یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ الہ الا الحی القیوم